اور اصنی کہا بے شک اللہ رب ہے میرا اور تمہارا تو اس کی بندک کرو یہ راسی بھی ہے